جن لوگوں نے شعیب کو جھٹ وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹ آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے